مولانا محمد محمد في في أول كلامنا أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا کلامینا معذ سامین کرام اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کے لیے جو عبادتیں مقرر فرمائیں اور ان عبادتوں کے کرنے والوں کے بارے میں خاص جو ہدایتیں اللہ نے فرمائی اللہ علیم ہیں اللہ خبیر ہیں اللہ تبارک تعالی دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں اور اپنے مخلوق کے مزاج کو پہچاننے والے ہیں حج کے بارے میں فرمایا فلا رفسا ولا فسوخا ولا جدالا حج کرو تو اس میں گندی بات مت کرو جھگڑا مت کرو اور آپس کے اندر اختلاف مت کرو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حج کے اندر یہی چیزیں پیش آتی ہیں ٹور آپریٹر کا اپنے مہمانوں کے ساتھ جھگڑا حاجیوں کا ٹور آپریٹر کے ساتھ جھگڑا وہاں جا کر بلڈنگ میں اے سی چلانے نہ چلانے کا جھگڑا اور تنہائی ہوتی ہے بلا وجہ کی گپ شپ فضول باتیں دیبت اللہ نے کہا یہ نہ کرو یہ ضرور کر رہا ہے مسلمان روزے کے بارے میں کہا کہ اس آدمی کا روزہ نہیں ہے جس نے اپنے پیٹ کو تو بھوکا رکھا لیکن آنکھ کی حفاظت نہیں کی زبان کی حفاظت نہیں کی اور جسم کا روزہ دل اور دماغ کا روزہ نہیں رکھا تو ضرور یہی کام کرے گا مسلمان روزہ تو نہیں چھوٹے گا لیکن نہ آنکھ کی حفاظت نہ زبان کی حفاظت نہ کان کی نہ پیر کی نہ ہاتھ کی نہ دل کی نہ دباہ کی اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالی نے عبادتوں کے نام خود دیے نماز کا نام اللہ نے سلاد خود دیا ہے حج کا نام اللہ نے خود دیا ہے عمرے کا نام اللہ نے خود دیا ہے زکات کا نام اللہ نے خود دیا ہے یہ نام ایک علماء کی کونسل اور شورا بیٹھ کر انہوں نے طے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک تعالی نے ان عبادتوں کو شاعر اسلام بتایا اسلام کی اہم ترین چوٹی کی نشانیاں بتایا اور نام بھی اللہ تعالی نے دیا قربانی یہ نام اپنے لوگوں کا اپنے مسلک کا مکتب فکر کا اور علماء کا طے کردہ نام نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نازل کردہ نام ہے سلاد کے ایک معنی ہیں زکوٰۃ کے ایک معنی ہیں جہاد کے ایک معنی ہیں دعوت و تبلیغ کے ایک معنی ہیں حج کے ایک معنی ہیں عمرہ کے ایک معنی ہیں تلاوت کے ایک معنی ہیں ایسے ہی قربانی کے معنی ہیں اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ قریب آ جائیے اسی قریب سے قربانی کا لفظ بنا ہے اس قربا قربان پتو قبیلا من احدیمہ ولم يتقبل من الآخر دنیا کی سب سے پہلی جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی گئی وہ حابیل اور قابل نے پیش کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس قربا قربانہ کہ جب انہوں نے قربانی کو پیش کیا یہ کیوں اس لیے کہ ان دونوں میں جھگڑا تھا اللہ کے قریب تم ہو یا اللہ کے قریب ہم ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیس رکا تراوی پڑھ کر تم دکھا دو اللہ نے یہ نہیں کہا طواف کر کے بتا دو اللہ نے یہ نہیں کہا دس ہزار مرتبہ ذکر کر کے بتا دو اللہ نے اپنی قربت کی جو نشانی بتائی وہ یہ بتائی کہ میرے قریب وہ ہے جس کی قربانی کو میں قبول کر لیتا ہوں اور میری نگاہوں سے دور وہ ہے ملون وہ ہے مردود وہ ہے اور میری نگاہوں سے اوجھل وہ ہے جس کی قربانی کو میں قبول نہیں کرتا ہوں قربانی کے معنی اللہ کے قریب ہونے کے اب اللہ کا بڑا کرم ہوا احسان ہوا اور جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی تھی اب اگر آپ ایک کروڑ کا اونٹ لے کر دس کروڑ کا ہاتھی لے کر اگر قربانی دینا چاہیں ایک خون کا قطرہ قربانی کے نام پر قبول نہیں ہوگا اسی لیے ہم نے آپ کو آقا کی حدیث بتائی تھی ایام نہر کے اندر قربانی کے دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے خوب قربانی کرو خوب قربانی کرو اور اللہ کے قریب ہونے کا ثبوت دو اب قربانی چلی گئی اب اگر کوئی میں نے کہا وادی وادی بھر کر گاؤں گاؤں بھر کر شہر شہر بھر کر اگر وہ اون کی گائے کی کروڑوں روپے کی قربانی دیتا ہے اب اسے قربانی نہیں کہا جائے گا اب اسے کہا جائے گا کہ یہ جانور کو زبا کیا جا رہا ہے اب یہ کل ان سلاتی نہیں پڑھ سکے گا اب یہ انی وجہ تو نہیں پڑھ سکے گا اب یہ اللہ تخبل منی کما تخبل ابراہیم خلیل اللہ یہ نہیں پڑھ سکے گا وہ پڑھنے کے دن تھے وہ کرنے کے دن تھے مومن اور منافق کی پہچان تھی میں نے سیریل نمبر سے کہا تھا پہلے سب کے پہلے آدمی سے لے کر آخری وقت میں چپل پر جوتے پر جو کبے کی ٹھونگ مار کر سجدہ کر کر جانے والا ہے اب اس کے امتحان کے دن ہے اگر وہ قربانی اس پر واجب بھی نہیں ہے آخا کے نام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حضرت صدیق اکبر کے نام پر حضرت فاروق اعظم کے نام پر حضرت پیران پیر کے نام پر اور حضرت غوث پاک کے نام پر حضرت فرید الدین یہ ایک اچھا موقع تھا اپنی محبت کے اظہار کا مومن اور منافق کی پہچان اسی میں ہو گئی کہ جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں واقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی آپ کی پیشانی پر میری پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ میں نے دی یا نہ دی اور اگر دی بھی اللہ نے قبول کیا نہیں کیا اپنے نفس سے جمعہ کا دن مقدس دن اللہ کا پاکیزہ طاہر متحر گھر یہاں بیٹھ کر محاسبہ کریں کیا سات سو روپے دے کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو آپ نے مانا ہے مجھے معلوم نہیں آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہے اور کون نام لکھایا کون نہیں لکھایا کون گلیوں میں اپنے طور سے انفرادی دے دیا لیکن اللہ کی قسم جس نے دیا فقط فاضا فوزن اس نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی اور جس نے اب جو ہے اتنی باتیں سن کر میں نے کہا یہ زمانہ سات سو روپے آج جو ہے ویجیٹیرین ہوٹل کے اندر دو چار احباب جا کر میلس وغیرہ کھا کر آ جائیں گے اس کی بل بن جاتی ہے کھانسی میں بخار میں پیٹ کے درد میں جسم کے درد میں نرسنگ ہوم کی ایک وزٹ میں ایک ہزار کی پتی ایسے ہوا میں چلی جاتی ہے ایسے موقع پر سات سو روپے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا جس نے اظہار نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے منافق ہونے میں اور اس کے جھوٹے ہونے میں اس کے مکار ہونے میں اس کے ایار ہونے میں کوئی شبہ نہیں آپ تو وہ ہیں اللہ کی قسم فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ ہزاروں مرتبہ ہماری ماؤں کی جان آپ کے قدموں پر نثار ہزاروں مرتبہ اس جیسے سے کروڑوں جانے آپ پر نثار آپ پر کوئی انگلی کیا اٹھائے گا آپ کو کوئی گالی کیا دے گا ہمارا جان ہمارا مال کوئی صدیق بن سکتا تھا کوئی فاروق بن سکتا تھا کوئی عثمان غنی بن سکتا تھا صدیق کو جب کہا گیا تو سارا مال لا کر رکھ دیا وہ تھوڑا تھا مال فاروق اعظم کا مال ان کے مال کے مقابلے میں زیادہ تھا فاروق اعظم نے سمجھ لیا کہ آج ایک قدم میں صدیق سے آگے بڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق کتنا لائے ہو فرمایا کہ میں سارے مال کو آپ کے خدموں پر نچھاور کر دیا فاروق کتنا لائے ہو فرمایا کہ میں ہر مال کے دو حصے کیا ایک گھر کے لیے اور ایک آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے کسی کو صدیق بننے کا موقع تھا کسی کو فاروق بننے کا موقع تھا لیکن گھر کے دو حصے کر کر نہیں گھر کی اپنی چہیتی اولاد کو مینا کی وادی کے اندر زبا کر کر اور اس کے گلے پر چھری چلا کر نہیں بلکہ خون کٹا کر انگلی کٹا کر نہیں بلکہ دیوار پر پیپر پر خون کے نشان پر انگلی رکھ کر اپنی محبت کا اظہار آپ کر سکتے تھے میں نے کہا یہ سات سو روپے آج کے زمانے کے اندر کوئی وقت نہیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی قیامت کے دن میدان محشر میں کروڑوں لوگوں میں آخا اپنے اس نام پر قربانی دینے والے کو پہچانیں گے اللہ کے نبی تمہارے قربانیوں کے محتاج نہیں تمہارے درود کے محتاج نہیں اللہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ بادشاہ کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو بادشاہ بدلے کے اندر اسے تحفہ دیتا ہے گفٹ دیتا ہے زمین دیتا ہے جائیداد دیتا ہے ہارون رشید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی جب اس کو بارش کا پانی ملا تو اس نے مشکیزے میں اس پانی کو جمع کر لیا اور کہا بادشاہ تو شہر میں رہتا ہے اسے پانی کہاں نصیب ہوگا وہ کنویں کا پانی پیتا ہوگا اور اس پانی کو جب وہ سفر کر کے لے کر گیا راستے کے اندر صحرا آیا راستے کے اندر سمندر کا سفر آیا مہنوں کا سفر تھا پانی گدلا ہو گیا پانی میں بدبو پیدا ہو گئی ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا تو ہارون نشید نے سمجھ لیا اس کے اخلاص کو دیکھ لیا اس کی للہیت کو دیکھ لیا اس کی دل کی محبت کو دیکھ لیا اور قبول کرنے کے بعد اپنے وزراء کو حکم دیا کہ طبق بھر بھر کر دینار اور درہم اور جائیداد کے اس کے نام کر دیے جائیں تو یہ ہماری حیثیت تھی کیا سات سو روپے کا جانور کیا اونٹ کیا گائے ہمارا ہماری حیثیت اس گدلے پانی سے بدتر تھی یہ اس ذات کا احسان تھا کہ اس کے نام سے آج قربانی دی جا رہی تھی یہ اس ذات کا احسان تھا کہ اس نے کہا کہ گوشت تم کھا لو کباب تم بنا لو فریج میں تم رکھ لو نہیں اللہ اولا دماؤ ہاں اولا کی لہو تخوا ہم صرف تمہارے دل کی حالت کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ دیکھ دیکھ لیا لیا لیا رب رب رب نے نے نے تمہارے میرے دل کی حالت کو کو کے تقاضوں صدیق و فاروق سے نعتوں کو دیکھ لیا رب نے مجاہدوں سے تعلق کو دیکھ لیا رب نے امت محمدیہ کے رشتوں کو دیکھ لیا رب نے مرحومین کے ساتھ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کیا پیار ہے جیسے رمضان جانے کے بعد اب رمضان کے روزے نہیں ہیں حج کے دن جانے کے بعد اب اگر کوئی عرفات کے اندر اپنا سر پھول لے اب کوئی اپنے مینا کے اندر دنیا بھر کے جانور قربان کر دے حج چلا گیا قربانی چلی گئی قابل سعادت قابل خوش نصیب اور اللہ کے محبوب بندے جو نفاق کے مرض سے بچ گئے جنہوں نے نبی کے نام پر قربانی دی جنہوں نے اپنے اولیاء کرام کی یاد کو تازہ کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سو جانوروں کی قربانی دی اور ترسٹھ جانور خود اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کاٹے تھے نہ آپ کے پیشانی پر نہ میری پیشانی پر نہ آپ کی قمیص پر نہ میری قمیص پر اب آپ جانے اپنے نفاق کے مرض کو آپ جانے اپنے اللہ کے نبی سے محبت کو آپ جانے اللہ سے رشتے کو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کے اندر کہا جاتا ہے اللہ دعوت و والصلاة القائمہ آتی محمد انل والفضیلہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام دے دے فضیلت کا مقام دے دے اور مقام محمود دے دے حوض کوثر دے دے استغفر اللہ استغفر اللہ میں تو کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجائے مبارک سے بھی ہمارا میل ہو جائے آپ کے فضل مبارکہ بیت الخلا خزائے حاجت ہم اگر بن جائیں یہ ہماری سعادت یہ ہماری خوش نصیبی ہم داڑھی مڑے ہم سوکھور ہم ریاکار ہم منافق ہم یہودیوں کی نقالی کرنے والے جورو کا حیض و نفاس چاٹنے والے اولاد کا پاخانہ صاف کرنے والے ہمارے محبوب تیرے اور میری دعا کے جو ہے محتاج ہوں گے جس کو اللہ نے میراج کے اندر امام الانبیاء بنایا اللہ نے لباؤ الحق دیا اللہ نے آپ کو سید الاولین بنایا اللہ نے آپ کو سید الاخرین بنایا اللہ نے عرش میں کروڑوں مخلوقات کے اندر اور جو ہے سوا لاکھ پیغمبروں کے اندر اللہ نے آپ کا نام عرض کے اندر اپنے نام کے ساتھ لکھا اللہ نے آپ کے نام کی تجلی آپ کے نام کی سرسراہٹ جنت کے پتوں کے اندر رکھی اللہ نے ہوروں کا نغمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود رکھا خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے جس نے آقا کے نام پر قربانی دے دی منافق پیشاب کر ڈوب پر بہانہ کر کھا کر مر جا دودھ پر میرے آخا تیرے درود کے محتاج تیرے اذان کے بعد دعا کے محتاج میرے اللہ نے وہ مقام دیا وہ مقام دیا ورفانہ لکا ذکرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا دنیا کے جس چپے میں اللہ کی توحید کا نغمہ گونجے گا میرے آخا کا نغمہ گونجے گا حضرت بلال کی سدائیں گونجے گی کون ہے جو آخا کے چہرے کو تھوکے اور اپنے چہرے کو ملون نہ بنائے اپنے چہرے کو خاک آلود نہ بنائے دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ آقا کے حق آقا ہمارے دعا کے جو ہے محتاج نہیں ہے بلکہ آقا کو دعا کرنے کے حق میں آقا کو دعا کرنے کے بدلے میں ہمیں حوض کوسر کا پانی ملتا ہے ہمیں شفاعت کا پروانہ ملتا ہے ہمیں لباؤ چنڈے کے سہ جو ہے سائے تلے جگہ ملتی ہے خوش نصیب ہے مر اگلی قربانی تو دیکھ پائے گا نہیں دیکھ پائے گا تو جانتا ہے تیرا رب جانتا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے لیکن تو جتنا بھی افسوس کر لے کیا یہاں جو احباب آئے ہیں یا جن تک میری بات پہنچ رہی ہے ان کے جیب میں آج بھنگی کے پاس موبائل نہیں آج چمار کے پاس موبائل نہیں سات سو روپئے سے کم میں کوئی موبائل آتا ہے آتا ہے اگر موبائل تو رکھتا ہے نبی کے نام کی قربانی نہیں دے سکتا تو مجاہدین کے نام کی قربانی نہیں دے سکتا میں نے تو یہ بتایا تھا کہ امام بخاری ہو گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کلبو تو بغیزکم مرو اپنی موت آپ مرو منافقو ہو جب حدیث سے نہیں سمجھ سکتے سمجھانے سے نہیں اب تو دو گے اس کی تلافی بھی نہیں ہے آپ قربانی دو گے اللہ تمہارے خون کو بھی قبول نہیں کرے گا اللہ تمہاری قربانی کو بھی قبول نہیں کرے گا مرو مرو اس لیے کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جب جہنمیوں کو عذاب دیں گے تو فرماتے فضو ہو ذائقہ چکو ارے ذائقہ بریانی کا ہوتا ہے ذائقہ انگور کا ہوتا ہے ذائقہ سیب کا ہوتا ہے اللہ جسمانی عذاب دینے کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب دینا چاہتے ہیں تمہارے لیے منافق ہو جہاد سے بھاگنے والوں قربانی سے بھاگنے والوں جذبہ شہادت سے بھاگنے والوں نبی کی محبت سے بھاگنے والوں دگنا عذاب ہے مرو فضو کو اللہ کے عذاب کو تم چکو اب تم قربانی دے نہیں سکتے اب کوئی ضمانت نہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ تم اگلی قربانی تک رہو گے بھی نہیں رہو گے بھی اب وہ قربانی کا ثواب ایک ایک بال کا ثواب کیا نہیں بتایا تھا ہم نے ہم نے بتایا تمہارے کمپیوٹر فیل تمہاری ہارڈ ڈسک فیل کہ کون ہے جو گائے کے اوپر کے بالوں کو گن سکے کون ہے جو اون کی کھال کے بالوں کو گن سکے کون ہے جو جانور کے خون کے قطروں کو گن سکے کس طریقے سے نہیں سمجھایا تھا کس طریقے سے نہیں بتایا تھا کیا ہوا قربانی قربانی ہوئی اور دینے والوں نے بھی دی مسجد میران ہو گئی اور سنی ماگر آباد ہو گئے اور جوے خانے آباد ہو گئے اور بربادی کے زنا کے عیاشی کے اڈے آباد ہو گئے تین صفوں کی جگہ ایک صف ہو گئی ایک صف کی جگہ آدھی صف ہو گئی نہ کبھی موزن ملا تو امام نہیں ملا امام ملا تو موزن نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے نام کیا رکھا تھا اس قربا قربان کہ جب وہ قریب ہوتے ہیں جانور دے کر بہت قریب ہو گئے دیکھ لیا ہم نے کتنے قریب ہوئے جانور تو کٹے ہیں پہلے کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہوئے ہیں پہلے کے مقابلے میں جانور زیادہ کٹے ہیں زباں زیادہ ہوئے اللہ کے کتنے قریب ہوئے ان چہروں سے پتا لگائیے گا ان ظاہر سے پتا لگائیے گا اس جو ہے نمازیوں کی تعداد سے پتا لگائیے گا فجر کے وقت یہ مسلمانوں کے محلے قبرستان اور مسان لگتے ہیں مسان لگتے ہیں مسان کوئی اٹھ کر آتا ہوا نظر نہیں آتا پتا چلے گا کتنے دن اس دنیا کے اندر رہ جاؤ گے کتنی زندگیاں گزار لو گے تمہارا باپ شداد حامان قارون فرون نمرود ابو جہل ابو لہب ادبا شیبا یہ بھی تو اپنے مال پر دمن کیا کرتے تھے اترایا کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے جب ان کو ان کا تکبر خاک میں ملا دیا شداد کی جو ہے عمارتوں کے سامنے تمہارے اپارٹمنٹ کی کیا حیثیت ہے پارون کی دولت کے سامنے پارون کے مال کے سامنے تمہارے مال کی کیا حیثیت ہے اور تمہاری دولت کی کیا حیثیت ہے اور نمرود اور جو ہے فرعون ان کی سلطنت اور ان کی مملکت کے سامنے تمہارے عہدوں کی کیا حیثیت ہے اور اس زمانے میں جو صحت تھی جو جوانی تھی کس کے پاس سو سے کم بیویاں تھی ایک بیوی رکھ کر چیپڑے والی ناک میں میل والی غلازت والی گندگی والی نجاست کے خون والی اس کے غلام بن کر خدا کے عذاب کا کار کا توق گلوں کے اندر ہے اولاد ایسی کہ ان اولادوں کو گنا نہیں جا سکتا تھا دو چوہے کے بچے اور دو کتے کے پلے رکھ کر ان کے غلام بن کر ہم دو ہمارے دو بنا کر تم اپنی زندگی اور اپنی خدا برباد کر رہے ہو دنیا دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی کچھ نصیب ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے کچھ نصیب ہیں جنہوں نے نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہم نے شیر پڑا تھا نا جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان بھی دے دیں حضرت قبیت کی طرح ہم کہیں کہ کمیلو ایک تم جان لے رہے ہو میرے محمد کے نام پر میرے محبوب کے نام پر ایک ایک خون کے قطرے میں ایک ایک رگ و ریشے کے اندر ایک ایک بال کے جو ہے جڑ کے اندر ایک ایک روح ہوتی میں نچھاور کر دیتا میرے محبوب کے قدموں میں میرے محبوب کے چرنوں میں ان روحوں کو ان جانوں کو میں نچھاور کر دیتا تھا آئے قربانی کا موسم آیا اور قربانی کا موسم چلا گیا رمضان آیا چلا گیا حج آیا چلا گیا آسمان کے فرشتوں نے کرامن کاتبین نے دیکھ لیا کتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں میں نے آسان نسخہ بتایا تھا امام بخاری میں اپنی پہلی روایت ان نمل اعمال و بنیاد لکھی تھی قربانی ایک مجاہدوں کے لیے قربانی ایک طالبان کے لیے قربانی ایک امت محمدیہ کے لیے ایشار کرنے والوں کے لیے قربانی ایک امریکہ سے برسر پیکار ہونے والوں کے لیے قربانی ایک کشمیر کے شہدا کے لیے قربانی ایک فلسطین عراق کے شہدا کے لیے قربانی ایک لبنان اور سوڈان کے مجاہدوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت دیکھنے والا تھا ہائے بد نصیب اے بد نصیب اب تیری کو بیچ کر تیری دولت کو بیچ کر اب تو اپنی جان کو بیچ کر ایک دمبا قربانی کا نہیں لا سکتا وہ تھا سیزن وہ تھا سیزن اللہ کی قربت کا اللہ کے دربار کے اندر اپنے آپ کو جان اثار ہونے کی ایک تمثیل کا وہ چلا گیا اپنے پیشاب میں تو ڈوب کر مر جا اپنی غلازت کھا کر مر جا نہ زمین کو تیرے مرنے کی کوئی پرواہ نہ آسمان تجھ پر آنسو بہائے گا فما بکت علیہم السما والارض وما کانو منظرین کہ اللہ نے کہا ایسے مردے نکلتے ہیں نہ زمین ان پر کپ کپ آتی ہے نہ آسمان ان پر روتا ہے اب چلی گئی نشانی مومن اور منافق کی اب چلی گئی نشانی اللہ کے قریب اور اللہ سے دور ہونے کی ایک گاڑی رکھنے والا ایک سائیکل رکھنے والا ایک ٹو ویلر رکھنے والا ایک مرتبہ ایک میکانک کی وزٹ کرتا ہے کتنا اس پر خرچہ آتا ہے گھر کا چولہا خراب ہو جاتا ہے گھر کی واشنگ مشین خراب ہو جاتی ہے ہائے ہائے جتنا تم رو اور جتنا تم پیشاب میں ڈوب مرو یہ چلا گیا چلا گیا قسمت ساتھ دے اگلے جو ہے عید قربا کو ان باتوں کو فراموش نہ کرنا اور ان نصیحتوں کو فراموش نہ کرنا تو ہم عرض کر رہے تھے جو سلسلہ وار بات چلی تھی اور ہم پہنچے تھے حضرت شایا رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے پیغمبر تھے بنو اسرائیل کے اور اس زمانے کے اندر حزقیل نام کے ایک بادشاہ تھے جو فلسطین کے ارد گرد یہ حکومت کیا کرتے تھے بڑے اللہ والے تھے بڑے پارسا تھے اور بڑے نیک تھے اور ان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر آس پاس کے جو ممالک تھے اور جو قبیلے تھے وہ ہزار کی مملکت پر ان کی سلطنت پر آئے دن وہ حملہ کیا کرتے تھے ہجقیل اپنی عبادت کے اندر لگے ہوئے رہتے تھے اسی زمانے کے اندر سخاریب نام کا ایک سخت اور بہت طاقتور بادشاہ تھا اور اس اس کے نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا سولہ لاکھ پرچموں تلے وہ اپنے فوجیوں کو لے کر لشکر کو لے کر اس ذکیل کی مملکت پر فلسطین کے علاقے پر یہ حملہ کرنا چاہا تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور حضرت شاہیا ابن امسیا جو پیغمبر ہیں ان کے پاس گئے اور کہا جا کر پوچھا کہ اللہ کی کوئی ہدایت ہے ہمارے لیے کوئی پیغام کوئی وہی تو انہوں نے فرمایا کہ اب تک تو نہیں آئی یہ کہہ کر چار قدم دور نہیں گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور جو ہزل بادشاہ تھے ان کو اللہ نے خوشخبری سنائی اللہ نے تمہاری زندگی میں اب پندرہ سال کا اور اضافہ کر دیا بیماری ایسی تھی کہ مرنے کے قریب تھے گھٹنے کام نہیں کرتے تھے چل نہیں سکتے تھے پھر نہیں سکتے تھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا اب بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا ہم کیسا سامنا کریں ہم اس کا کیسا مقابلہ کریں تو اس کے بعد جو حضرت رضی جو علیہ سلاد وسلام نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں اپنی زندگی میں اللہ نے پندرہ سال اور بڑھا دیے اللہ تقدیروں کو بدلنے والا ہے اللہ مالک ملک ہے اللہ کسی تقدیر کا پابند نہیں اللہ کسی حکومت کا پابند نہیں ہمارے مقدر کے اندر بد نصیبی ہے ہمارے مقدر کے اندر بے روزگاری ہے ہمارے مقدر کے اندر نحوست ہے ہمارے مقدر کے اندر تباہی بربادی ہے اللہ ہمارے مقدر کا محتاج نہیں تو تل ملک من منتشا و تنزی الملک منتشا و تو عز و منتشا ذل تو تشا بیدی کل خیر کا علا کل شعین خدیر مولا ایک کن سے تو نے آسمان کو بنا دیا ایک کن سے تو زمین کو بنا دیا ایک کن سے تو ملائی کو بنایا ایک کن سے تو نے جنت کو بنایا ایک کن سے تو نے جہنم کو بنایا ایک کن سے آدم کو پیدا کیا ایک کن سے ہوا کو پیدا کیا وہ اللہ کس کا محتاج ہو سکتا ہے دعائیں کرو اللہ کی طرف دوڑو محتاجی صرف اللہ کے سامنے ظاہر کرو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم کہ دیکھو ظاہری اعتبار سے بستر مرد پر آ چکے تھے اور ظاہری طاقتیں ختم ہو چکے تھے لیکن پیغمبر کے قریب تھے علماء کے قریب ہو جاؤ صلحاء کے قریب ہو جاؤ اولیاء کے قریب ہو جاؤ اور ان دنیا کے کتوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو ان سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد مردا باد کر اپنی یہ قیمتی زندگی برباد مت کرو ارے میں کہتا ہوں صبح و شام کبھی اس میٹنگ کے اندر گئے ابھی اڈوانی کی رتھ یاترا چل رہی ہے آج میں نے اخبار کے اندر دیکھا کہ اس کی زندگی کے پچاسی سال ایٹی فائیو ایئرس کا وہ بڈھا ہو گیا ہے ہمارے مسلمانوں میں اس عمر میں کوئی پہنچتا ہے تو خاندان والے اس سے دم کراتے ہیں اور اس کے سر جو ہے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھواتے ہیں اسے دادا جی اور ابا جی کہہ کر تایا صاحب کہہ کر پکارتے ہیں مسجد میں اس کی عزت ہوتی ہے سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے اللہ نے در در کے ٹھوکروں کے لیے دو وقت کی روٹی ایسے سو جنم لے کر اتنا مال اس نے جمع کیا ہوگا کہ دو وقت کی روٹی ایسی سو زندگیوں میں کھا سکتا ہے تو کبھی کیرلا کے اندر ہے کبھی منگلور کے اندر ہے کبھی بنگلور کے اندر ہے صرف دو روٹی کا محتاج بنا کر اللہ تبارک تعالی زمین کی خاک چٹا رہا ہے مسلمانوں آج فلم میں کام کرنے والا جو کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر لمبا جو کمینا آتا ہے آج اسے دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس عمر کے ہمارے قوم کے ہمارے اسلام کے حدیث پاک میں آتا ہے میرے آخا نے فرمایا کہ اگر تمہارے داڑھی کے بال اگر تمہارے سر کے بال اگر سفید ہو جائیں تو رب کو بھی اللہ کو بھی تمہیں عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے شرم آتی ہے جس کی زندگی سفید بالوں ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے گزر گئی اور جس کی زندگی نماز میں گزر گئی اور کے کے اور اور سر بال یہ مسلمان کمینہ نوجوان کالا خزاب حجام کے دکان میں جا کر اللہ تیرے شرم کی ضرورت نہیں تیرے حیا کی ضرورت نہیں مجھے عذاب چاہیے میں قبر میں پٹنا چاہتا ہوں اس رنڈی کے لیے اس گوری چمڑی کی بکواس کے لیے اپنے آپ کو نوجوان دکھانے کے لیے یہاں عزو کمزور یہاں قوت شہبانیہ کمزور یہاں عورت سے ملنے کی طاقت نہیں داڑھی کو اور داڑھی تو ہے ہی نہیں سر کے بالوں کو جو دو چار بال ہیں اسے کتے کا کالا رنگ اور شیطان کا کالا رنگ اسے دینے کی کوشش کر رہا ہے حدیث کہتی ہے کہ جس کی داڑھی کے بال اور جس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ عذاب دیتے ہوئے اسے شرم ہے اور آپ نے وہ واقعہ بزرگوں کا سنا ہوگا کہ ایک شخص بڑا فاسق تھا فاجر تھا گنہگار تھا کوئی گنا اس میں زنا کا غیبت کا شراب کا قتل کا ڈکیتی کا کوئی گنا ایسا نہیں کہ جس نے اس کو چھوڑا ہوا ہو آخر کار یہ ہوا کہ جب مرا تو اس نے وسیعت کی کہ میرے داڑھی اور میرے جو ہے سر کے بالوں کو سفید کر دیا جائے خبر کے اندر منکر نکیر آئے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اللہ دل کی حالت کو جاننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے جو ہے من رب کا وزاں دینوں کا کا سوال کرنے سے پہلے پوچھو یہ ایپمن کر کر تو کسے دھوکہ دینا چاہتا ہے رب خبیر کو رب بصیر کو جو دلوں کی حالت علیم صدور جو دلوں کی حالت دل میں ارادہ پیدا ہونے سے پہلے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم نماز کے بعد کیا ارادہ کرنے والے ہیں جوانی کے دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد شادی کے بعد بڑھاپے میں ہم کیا ارادے وہ رب جانتا ہے اس سے کہو یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ بڑا چالاک تھا کہنے لگا حد سنی فلاں حد سنی فلاں حد سنی فلاں حد سنی فلاں اس نے کہا مجھے فلاں نے اس کو فلاں نے اس کو فلاں نے اس کو فلاں راوی نے اس کو حد سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ اللہ کہ میں نے یہ جو ہے فلاں سے فلاں سے فلاں سے اور پھر اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے تجھ سے یہ بات بیان کی ہے کہ جس کی جو ہے بال اور داڑھی کے اور سر کے سفید ہو جاتے ہیں تو عذاب دیتے ہوئے شرم کرتا ہے مولا نماز نہیں روزہ نہیں توحید نہیں ذکر نہیں درود نہیں انفرادی اجتماعی عبادت نہیں صدقہ نہیں خیرات نہیں مولا اس حدیث کے سہارے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے ہماری اس حدیث پر اعتبار کیا چل سوال و جواب سے پہلے ہم نے تیری مغفرت کے فیصلے فرما دیے یہ ہم دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اس کی لمبو کی اس کے ناٹے کی یہ کتے سور کھانے والے آج بھی ڈیاس کرتے ہیں اپنی پوتریوں کے اپنی نواسیوں کے ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ خدا نے ان کو پھٹکار لگا دی عزت کی کوٹھی میں بیٹھتے سونے کے تخت پر بیٹھتے بہویں خدمت کرتی اولاد پیر دباتے خدمت میں لگا دیا کہیں یورپ کے لیے جا رہے ہیں کبھی رشیا میں شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں کبھی برطانیہ میں جا رہے ہیں سفر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں کبھی پیٹ کو گلانا پڑتا ہے کبھی گال کو پھلانا پڑتا ہے کبھی سر کے یہ کون سا عذاب ہے میرے آخا نے سچ فرمایا میرے آخا نے سچ فرمایا حدیث کسی کے اندر جو میرا ہوتا ہے میں اس کا وکیل بن جاتا ہوں میں اس کا کفیل بن جاتا ہوں میں اس کا رازق بن جاتا ہوں میں اس کا پالن ہار بن جاتا ہوں میں اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں کون ہے جو اسے ٹچ کر کر دیکھ لے کون ہے جو اس کا برا چاہ کر دیکھ لے اللہ جس کا وکیل بن جائے اللہ جس کا کفیل بن جائے کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مدرسے کا معائنہ کیا انسپیکشن کیا اور انسپیکشن کر رہے تھے ایک بچے کی چالاکی ایک بچے کی ہوشیاری اور ذہانت اور فراست کو وہ دیکھنا چاہتے تھے اور اسے اٹھا لیا اور اٹھا کر اس کو ہاؤس کے پاس لے کر گئے فرمایا کہ اب تم ڈب جاؤ گے مر جاؤ گے اس نے تو کہا وہ اچھا کہنے لگا بادشاہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے لیکن ایک پانی کا خطرہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا کہا کیسے فرمانے لگا وہ ہوشیار تھا اس نے بادشاہ کے مزاج کے مطابق اس نے بات کی کہ جس کے سر پر بادشاہ کا ہاتھ ہو اسے دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے جب دنیا کا بادشاہ جب معمولی کاؤنسلروں کے چمچے معمولی یم ایلوں کے جھوٹی ہڈیاں کھانے والے یم پی اور گزرا کا پیشاب چاٹنے والے سینا چوڑا کر کر اور جو ہے فخر کے ساتھ دنیا میں چلتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے من کان اللہ کان اللہ اللہ جو اس کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو یہ کہتا ہے صبح میں ایک مرتبہ بندے میرے یاسین پڑھ لے میں تیرا ذمہ دار ہو جاؤں گا میرے بندے فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ لے میں تیرا وکیل اور کفیل بن جاؤں گا مرو دنیا کے کتوں کمشنروں پولیس والوں فوجیوں کے وردیوں والوں تمہاری طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتی رب ہمارا ہو چکا ہے ہم رب کے ہو چکے ہیں کہ اللہ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ مومنوں کا مولا اللہ ہو چکا ہے اور ان کافروں کے لیے اور ان منافقوں کے لیے اور ان اسلام اور مسلمان دشمنوں کے لیے وہ وان اللہ لا مولا لہم اللہ کا اور کوئی مولا ان کے لیے نہیں ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا بن چکا ہے بن کر تو دیکھو آ کر تو دیکھو اسے محبت کر کر تو دیکھو اسے اپنا کر تو دیکھو وہ کہتا ہے تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کر آ میں سینے سے لگا لوں گا کیا تم نے واقعہ نہیں سنا کہ ننانوے سال تک جو یا سنم یا سنم کہتا رہا اے بت اے بت سنم عربی میں بت کو کہتے ہیں اور ایک مرتبہ بھول سے جب اس کے منہ سے نکل گیا یا سنم کے بجائے یا سمد سمد اللہ کا نام ہے قل واللہ احد اللہ سمد فورت اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہا بندے خیریت تو ہے ننانوے سال جو سنم کو پکارتا رہا مسلمانوں ہماری تباہی ہماری بربادی ہماری ذلت ہماری پشیمانی ہمارا لٹنا ہمارا پٹنا آج ہی میں نے دلی کے اخبار میں جو نٹ کے اندر آتا ہے ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ باقاعدہ طور پر یہ جو بروکر کے آفس ہوتے ہیں زمین کا کاروبار کرنے والے انہوں نے اگریمنٹ پیپر تیار کیا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہوگا عیسا ہوگا موسا ہوگا مسلمانوں کا نام ہوگا ان سے ہم زمینی کاروبار نہ مکان کرائے پر دیں گے نہ فروخت کریں گے نہ کھیتی لگان پر دیں گے باقاعدہ اگریمنٹ پیپر کا زیرک ہم نے دیکھا ہے واللہ اللہ کی قسم ہم کہہ رہے ہیں یہ ذلت یہ پشیمانی کہیں گے دنیا کے پجاریوں تمہیں دنیا مبارک ہے جو تجارت کی لائن سے جاتا ہے اللہ تجارت کی لائن سے اسے امتحان کے اندر ڈال دیتا ہے جو جورو کی لائن سے ڈالتا ہے اندر کی باہر کی نیچے کی اوپر کی روحانی جسمانی آنکھ کی کان کی محبت کی دشمنی کی سلیخ میرے اللہ کی قسم یہ نہ ہو تو میرے منہ پر تھوک دینا سر کے بالوں سے لے کر تلوے تک اور پیر کے ناخون تک میرا اللہ وہ بیماریاں دے گا کہ خون چاٹو گے اس کا اور زمین کو چاٹ لو گے اولاد کی محبت وہ پریشانیاں دے گا اس راستے سے دولت کی محبت اللہ سے محبت کر کے دیکھو نبی سے محبت کر کے دیکھو حضرت حزقیل نے اللہ سے محبت کی پریشانی یہ نہیں تھی کہ سخاری حملہ کر رہا تھا پریشانی یہ تھی کہ میری جو ہے موت آنے والی ہے بستر مرد کے اندر ہوں اللہ نے وہی بھیجی بھیجیل پندرہ سال آپ کی زندگی کے اندر اور دے دیے گئے نہ صرف یہ خوشخبری دی یہ خوشخبری لے کر حضرت حزقیل جانے لگے کہ پھر بلایا گیا کہا اللہ تعالیٰ سخاریف کے لشکر کو برباد کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے مسلمانوں صرف قدم بڑھاؤ بربادی وہ دے گا بدر میں تلوار اٹھ رہے تھے آسمان کے فرشتے جو ہے سر قلم کر رہے تھے قدم بڑھاؤ منزلیں دینے والا وہ ہے چولیاں پھیلاؤ جھولیاں بھرنے والا وہ ہے مرادیں مانگو مرادیں پوری کرنے والا وہ ہے فلموں میں کام کرنے والے اور یہ سیاسی کتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو زندگی کے اس مرحلے میں کہ جہاں ایک معزز شخصیت کی ایک معزز ہستی کی عزت کی جاتی ہے تکریم کی جاتی ہے آج یہ اپنے پاخانے کی جگہ ہلانے پر آج یہ اپنی شرمگاہیں اچھالنے پر اپنی بہوؤں کے اپنی بیٹیوں کے اپنے پریوار کے سامنے ذلت ہے ذلت تھو ہے کیوں ہے کو طالب تعلیم و مطلوب فلم میں کام کرنے والے سیاست کے پیچھے جانے والے دنیا کی پوجا کرنے والے مال کی پوجا کرنے والے دکان کی پوجا کرنے والے جوڑوں کی غلامی کرنے والے اولاد کی حدیث بننے والے ضوفت طالب و مطلوب اسی لائن کا امتحان اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اللہ نے تمہیں اسی لائن کی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ حضرت اسماعیل کو لے جا کر جیتا جاگتا چھری چلا دے ذرا دل میں جگہ پائی تھی اللہ نے کہا خلیل تیرے میرے درمیان یہ تیسرا کون ہے اسماعیل کاٹ دو اس کو راستے سے نکال دو خلیل اللہ نہیں چاہتے بندے اور اللہ کے درمیان جورو کی محبت آئے اولاد کی محبت آئے مال کی محبت آئے رہی دنیا اللہ کہتے ہیں کہ تیرا پیشاب بند ہو جائے تو تیرے اندر طاقت نہیں پیشاب کا خطرہ نکالنے کی اور پیشاب جاری ہو جائے بند کرنے کی طاقت نہیں ہے دل کی دھڑکن بی پی کی وجہ سے بڑھ جائے روکنے کی طاقت نہیں اور سلو ہو جائے بڑھانے کی طاقت تجھے نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے سر اور تیرے جسم میں اگنے والے بال اگر سفید ہو جائے سیاہ کرنے کی تجھ میں طاقت نہیں ہے کیا ایسا اللہ کہتا ہے تم میرا ہو کر تو دیکھ بندے میں تیرا کیسے ہو کر بتاؤں گا اور ہو کر اللہ نے بتایا اللہ نے بتایا پیغمبروں کا ساتھ دیا اللہ نبیوں کا ساتھ دیا صحابہ کا ساتھ دیا مومنوں کا ساتھ دیا اولیاء کا ساتھ دیا اور سلحا کا ساتھ دیا مجاہدوں کا ساتھ دیا شہیدوں کا ساتھ کہاں نہیں دیا بتاؤ ایک تاریخ مجھے بتاؤ کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا مومنوں کے اوپر سے ہر جگہ کامیابی ہر جگہ کامیابی اور ایمان و اسلام سے ہٹنے والے کے لیے ہر جگہ ناکامی ایک خوشخبری یہ کہ تمہاری زندگی کے اندر پندرہ سال کا اضافہ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاکت کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو ہو کر تو دیکھ ہمارا امریکہ کی تجھے کہیں کو فکر ٹونی بلیر کی فکر کیوں بش کی فکر کیوں اڈوانی کی فکر کیوں اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کی فکر ہم نمٹ لیں گے ہم نمٹ لیں گے ہم جو ہے تمہارے ولی ہیں ہم تمہارے ذمہ دار ہو کر تو دے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ذکیل کے جو مقابلے میں سقاریف کا لشکر آیا ایسا تعاون اور پلیک کی بیماری آئی کہ سارا کا سارا لشکر مقابلے سے پہلے اللہ نے اس کو نست نابود کر دیا تباہ کر دیا برباد کر دیا چار آدمی اس میں بچے ہوئے تھے اس کے اندر بابل کا جو بادشاہ بنا تھا وہ اور تین آدمی اور تھے تو حضرت حزقیل نے ان کو ہتکڑیاں لگا کر ستر دنوں تک شہروں کے اندر گھمایا پھرایا دیکھو اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے خدا کے باغیوں کا عبادت سے بھاگنے والوں کا جہاد سے بھاگنے والوں کا شہادت سے بھاگنے والوں کا اللہ کے راستے سے بھاگنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو قید کے اندر ڈال دیا اللہ نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ الہام آیا کہ تم ان جو ہے قیدیوں کو آزاد کر دو ان قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا حضرت شایا کے زمانے کے بعد زمانہ آتا ہے حضرت یعقوب علیہ سلاۃ وسلام حضرت یعقوب علیہ صلاحت وسلام یہ وہی پیغمبر ہیں جو سیدنا ابراہیم علا نبی علیہ سلاۃ وسلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ سلاۃ وسلام کے صاحب زادے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ نے جہاں میراج کا واقعہ آپ نے سنا آیت پڑی صبح سنی کہ اللہ بھی بارکنا ہولا بنا یاتینا بیت المقدس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد ہم نے برکت والا ماحول دے دیا علماء فرماتے ہیں اس برکت والے ماحول کا مطلب یہ کہ اللہ کے سینکڑوں نبی اس سرزمین کے اندر مدفون ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین کو یہ شرف بخشا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اس سرزمین کے اندر آئے کسی سرزمین کے اندر نہیں آئے حضرت یعقوب علیہ سلاۃ وسلام یہی تھے اور آپ کو معلوم ہے ہر پیغمبر نے دو کام ضرور کیے ہیں ایک بکریوں کے چرانے کا کام اور دوسرے ہجرت کا کام یہ دو کام ہر پیغمبر نے کیے ہیں حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے کیا اور حالات پیش آئے تو حضرت یعقوب علیہ سلاۃ وسلام ہجرت کر کر ہرزان نام کا ایک علاقہ تھا وہاں تشریف لے گئے اپنے دعوت و تبلیغ کے مشین کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کا جب لفظ آتا ہے تو آج کے کرم فرما اور آج کے مہربان اپنے کام کی شکل کو پیغمبروں والا کام کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر بھی تین دن نکلے تھے پیغمبر بھی دس دن نکلے تھے پیغمبر بھی سال نکلے تھے پیغمبر بھی جھولیاں لٹکا کر نکلے تھے پیغمبر بھی چولہے لے کر نکلے تھے پیغمبر بھی مستورات کی جماعت نکالے تھے میں یا حالت وضو میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی میں کلال بڑے سے بڑا حضرت جی ہو بڑے سے بڑا اس کا جو ہے المبردار ہو یہاں آئے یہاں آ کر وہ ثابت کرے کہ وہ پیغمبر جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے کیا اس کی نوعیت یہی تھی کیا اس کا جو ہے طریقہ کار یہی تھا دعوت و تبلیغ عام ہے ایک آٹو چلانے والا اپنے میٹر کو صحیح رکھتا ہے وہ بھی دائی ہے ایک ٹیچر صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے کتاب کا حق ادا کرتا ہے وہ بھی دائی ہے ایک تاجر نبی کریم جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی صحیح سنت کو قوم کے سامنے رکھتا ہے وہ بھی جو ہے دائی ہے ایک مسافر بس میں سفر کرتا ہے اپنے ہمسائے کا خیال کرتا ہے اس میں سلوک کرتا ہے وقت پر نماز پڑھتا ہے اور پردے کا اہتمام کرتا ہے وہ بھی دائی ہے دعوت کی شکلیں متعین نہیں ہیں دعوت نفس دعوت اور نفس تبلیغ یہ امت کی ذمہ داری شکلیں متعین نہیں مدرسہ یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ خانخواہ یہ بھی دعوت و تبلیغ مکتب یہ بھی دعوت و تبلیغ ایک میکینک اپنی گاڑی کی مرمت کرتا ہے نہ پیٹرول چراتا ہے نہ سامان چراتا ہے سچائی دیانت اور امانت کا ثبوت دیتا ہے ایک پینٹر گھر کے پینٹ کا کام کرتا ہے ایک پلمبر پلمبنگ کا کام کرتا ہے ایک الیکٹریشن الیکٹریشن کا کام کرتا ہے امانت داری دیانت کا ثبوت دیتا ہے حضرات صحابہ کرام آج سے سینکڑوں سال پہلے کیرلا کے ساحل پر بارڈر پر جو دعوت و تبلیغ کا نام لے کر آئے کیا چلا تھا کیا سال تھا کیا چار پہنے تھا کیا مستورات کی جماعت تھی کپڑوں کے ویپاری بن کر آئے کپڑا بیچا کرتے تھے آج دیکھو آج دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں اور یہ لوگ بیکاٹ کر رہے ہیں کہ مولانا کی سیڑھی نہ سنو جمعہ میں نہ جاؤ اللہ فرشتے بھیج کر یہ جہاد وہ ہے یہ شہادت کا جذبہ وہ ہے اللہ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اللہ نے ہمیشہ ان سے منافقوں کو کاٹا ہے منافق جہاد ہو ہی نہیں سکتا منافق شہادت ہو نہیں سکتا منافق کاٹا چڑنا برداشت نہیں کرتا منافق جورو کے پیٹ کے درد کو برداشت نہیں کرتا منافق اپنے گھر کی کھڑکی کو پھوڑنا برداشت نہیں کرتا منافق ایک انچ زمین چلا جائے برداشت نہیں کرتا منافق اسی دنیا کے پیشاب میں جینا چاہتا ہے اسی میں ڈبکی لگا کر مرنا چاہتا ہے مومن مجاہد وہ اس دنیا سے نفرت کرتا ہے مال سے نفرت کرتا ہے دولت سے نفرت کرتا ہے مجاہد اور جامع شہادت کے طلبگار کی نگاہ میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور جو ہے منافق اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی کے پیچھے اپنی جوانی اپنا بڑھاپا برباد کرتا ہے زندگی کا پل پل وہ یہ سوچ کر گزارتا ہے مجھے دنیا میں رہنا ہے اور مومن مجاہد زندگی کا پل پل یہ سوچ کر گزارتا ہے اگلا قدم میرا میدان جہاد میں ہو جائے اگلا قدم میرا میدان شہادت کے اندر ہو جائے تو جو لوگ جذبے جہاد سے بھاگنے والے جذبے شہادت سے بھاگنے والے نام نہ لے مولانا الیاس صاحب کا نام نہ لے مولانا یوسف بندوری کا نام نہ لے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا ان کو جہاد سے محبت تھی مخاطب سے محبت تھی مدارس سے محبت تھی خامخواہوں سے محبت تھی علماء سے تعلق تھا تشکیے سے تعلق تھا اور تخوے سے تعلق تھا یہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب نظام الدین مرکز تشریف لے جا رہے تھے لال قلعے کو طرف سے جب گزر رہے تھے ساتھیوں نے کہا حضرت پندرہ اگست ہے اور یہاں فوجی پہرا لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا الیاس اللہ کی قسم اس وقت تر لال قلعے پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا جب تک لال قلعے پر کلیم طیبہ کا پرچم لنا لہرائے گا یہ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی منزل تھی جھوٹے ہیں مکار ہیں یہ جوڑوں کی غلامی سے باز آنا نہیں چاہتے یہ جوڑوں میں نکاح کر کر پیچھے سے جوڑے کی رقم لیتے ہیں یہ سنت کے نام پر نکاح کا لیبل لگا کر یہ جو ہے دعوتیں کیا کرتے ہیں گھر کی ٹی وی ہٹی نہیں گھر کا کیبل ہٹا نہیں گھر کا ڈش اینٹینا ہٹا نہیں گھر کی بیوی کی بے پردگی گئی نہیں اولاد کال سینٹروں میں کام کر کر رنڈیوں سے تعلقات ہم جو ہے دعوت و تبلیغ کے منافی نہیں ہم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ وہ جسے مولانا لیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا ہے دعوت تبلیغ وہ جسے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا ہے دعوت و تبلیغ وہ جسے میوات کی کے میں میوات کی کوچوں کے اندر میوات کے محلوں کے اندر مولانا الیاس صاحب نے جو پرچم لہرایا وہ پرچم لا کر دکھاؤ اس کا عکس لا کر دکھاؤ اس کا پرتو لا کر دکھاؤ ہم تمہارے غلام ہو جائیں گے ایسی ایسی گندی گندی باتیں جس سے کفر لازم آتا ہے پیغمبروں والا کام نبیوں والا کام مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا کسی ملفوظات کے اندر حضرت نے لکھا کہ نو علیہ السلام چلا گئے تھے اور یعقوب علیہ السلام چلا گئے تھے پیغمبر تائف کے اندر تین دن کی جماعت یہ دھوکہ ہے دھوکہ سراسر دھوکہ ہے نبی کے غذبات کو اور جہاد کے دستوں کو دعوت و تبلیغ کا نام دینا یہ دھوکہ ہے جیسے بریلوی لوگ کیا کرتے ہیں ولیوں کا نام لے کر پیغمبروں کے اوساف پیغمبروں کا نام لے کر فرشتوں کے اوساف فرشتوں کا نام لے کر خدا کے اوساف کے ولی بچہ دیتا ہے ولی کاروبار کے اندر نفع دیتا ہے کاروبار میں نقصان پہنچاتا ہے آج ہم نے اسی طریقے سے شریعت کی حیثیتوں کو بدل کر رکھ دیا یہ صحابہ کرام جو آئے تھے کیرلا کے بارڈر کے اندر وہ چلے میں چار مہینے میں نہیں آئے تھے تاجر بن کر آئے تھے کپڑا فروخت کیا کہا کہ فلاں جگہ پر پھٹا ہوا ہے فلاں جگہ پر جو ہے داغ دھبے لگے ہوئے آہا میدان کے اندر مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن کے زمانے کے اندر تم عیب بول کر ہم تو عیب چھپا کر یہ کہنا تھا کہ ان کو گرفتار کر کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا کیوں تمہاری تجارتیں چمک رہی ہیں مارکیٹ میں نمبر ون تم کیوں ہو گئے ہو بزنس مین بادشاہ نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا رضوان اللہ تعالیٰ کہ اے بادشاہ جہاں بنا ہم دھوکے سے کام نہیں لیتے ہم مکاری سے کام نہیں لیتے ہم عیاری سے کام نہیں لیتے اور فریب سے کام نہیں لیتے ہمارا قرآن یہ تعلیم نہیں دیتا ہماری حدیث یہ تعلیم نہیں دیتی ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے چلا لگاؤ علماء کو گالیا دو میں اللہ کے راستے میں نکلو مدارس کی توہین کرو شیخ الحدیث کی توہین کرو جمعہ کے بیانات کی توہین کرو خانخواہوں کی توہین کرو منڈی جھٹکنے سے کیا نہیں ہوتا بیٹھ کر گھنٹہ سننے سے کیا نہیں ہوتا اور یہ قربانی کے چمڑے لے کو پیٹا پھلا لی سکا کھا کر پیٹا موٹا کر لی کل ایک صاحب امام صاحب پونے سے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میں ایک مسجد میں مہاراشٹرا کے علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام بڑے زوروں پر ہے اللہ چمکائے اللہ نظر بد سے بچائے اللہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچائے لیکن موجودہ چپڑ خناتیوں کے طریقے پر نہیں شاہ الیاس کے طریقے پر شاہ محمد یوسف کے طریقے پر اکابرین کے منحج پر شیخ الاسلام کے منحج پر شیخ الہند کے منحج پر ہم دعوت و تبلیغ کے دشمن نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ نام لے کر آج جو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو وہ صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے اب اس دنیا میں جو نجات رکھی ہے صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں دعوت و تبلیغ میں یہاں تک تو بات صحیح تھی اگر کہتے آگے ایک جملہ یہ کہا کہ جبرائیل مکائیل اسرافیل بھی اس دنیا میں آ جائیں چلا لگائے بغیر ان کی کامیابی نہیں ہو سکتی بتائے اس قسم کی واحیات باتیں بد سے بدترین لغویات جس سے آدمی پر کفر لازم آتا ہے شرک لازم آتا ہے اور آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے آمن تو و اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ دوسرا نمبر فرشتوں کا میں نے بتایا ایک صاحب امیر صاحب حصور کے علاقے میں جنہوں نے کہا تھا کہ میراج کے سفر میں جبریل امین جب جا رہے تھے ایک جگہ رک گئے اور انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی بزرگ دوست جانتے ہو کیوں رک گئے کیوں رک گئے کہا معلوم نہیں علماء نہیں بولتے اس لیے رک گئے کہ ان کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگا تھا میں اس آدمی کو دکھا کر گلے کی پلیٹ پکڑ کر تمہارے سامنے پیش یہ اڑتی ہوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس قسم کی باتیں مت کہو جہالت کی باتیں مت کہو اگر بدتی کہتا ہے تو بدتی ہے قادیانی کہتا ہے تو اسلام سے خارج ہے شیعہ گستاخی کرتا ہے ایمان سے خارج ہے اور تم کرو تو پکے دائی نبیوں کا کام کرنے والے دعوت کی شکلیں متعین نہیں نماز متعین ہے نماز کی شکلیں متعین ہیں ہے نا زہر کی چار رکعت فجر کی دو رکعت جمعہ کی دو رکعت کوئی رد و بدل ہے امریکہ چلے جاؤ برطانیہ چلے جاؤ ایران چلے جاؤ رشیا چلے جاؤ ترکستان چلے جاؤ اور انڈونیشیا کا ہی بدل ہے فجر دو رکعت دو رکعت عشاء چار رکعت عید کی دو رکعت اور عید کی دو رکعت واجب کی کہیں شکلیں بدلی کہیں نہ بدلی بھی مسجد ہے مسجد کی شکلیں بدلی ہوئی کہیں جھوپڑی ہے کہیں اے سی ہے کہیں دو فلور ہے کہیں پانچ فلور ہے کہیں زمین کے اندر ہے کہیں ز... بلکہ چائنا کے اندر ایک موبائل مسجد ہے چائنا میں زمین کی بڑی قلت ہے اور چائنا کی جو حکومت ہے مسلمانوں سے تعصب کرنے والی ہے بعض علاقوں میں اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ دنیا میں ایک مسجد وہ بتاؤ جو موبائل مسجد ہے یعنی چلتی پھرتی مسجد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا میں مسلمانوں کی ایک مارکیٹ ہے وہاں ایک ان جگہ نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھ سکے تو ایک ریڈی میڈ مسجد ایک ٹرک کے اندر ہوتی ہے وہ جو ہے زہر کے وقت آتی ہے پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے لوگ وضو کرتے ہیں ٹرک کے اوپر جاتے ہیں اور قبلہ روک کر کر اس کو جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر وہ ٹرک وہاں سے چلا جاتا ہے مطلب یہ کہ ٹرک سے لے کر خانے کعبہ تک اور خانہ کعبہ سے لے کر مسجد الحرام تک مسجد نبوی تک مسجدوں کی شکلیں الگ الگ ہے نماز کی شکلیں الگ الگ نہیں ہیں دعوت و تبلیغ کی شکلیں الگ الگ ہیں لیکن نفس دعوت و تبلیغ ایک ہے اور وہ جو ہے تاجر کی شکل میں دیانت دار امام کی شکل میں موزم کی شکل میں ڈرائیور کی شکل میں ایک ڈرائیور ایک غیر مسلم عورت تھی غیر مسلم ہندو عورت حاملہ عورت رات کے دو بجے اس کے گھر میں اس کو فون کیا یا بغل میں وہ آٹو ڈرائیور رہتا تھا بھیا بھیا دیکھو آٹو نہیں مل رہا ہے مل بھی رہا ہے سو روپے کے بجائے ساتھ نہیں بہنا آپ ہیں ہم ہیں اڑوس پڑوس ہیں شریعت نے ہمارے نبی نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں اور اتنا بیان کیے ہیں کہ راوی کہتے ہیں لگتا ہے کہ میراث میں پڑوسی کا بھی حق لگ جائے گا گھبرانے کی بات نہیں آپ کی بیٹی ہماری بہنا ہے آئیے گا آپ کو پانی کی ضرورت رقم کی ضرورت تو نہیں لے آئے اور وہاں پر چھوڑا کرایہ پوچھا استغفر اللہ بہن جی منہ پر تھوک دو بہن بھائی بہن کے لیے کرایہ لیتا ہے اللہ کی قسم یہ ادا اس کو اتنی متاثر کرے گی کہ سو چلے تمہارے اور ایک اس ڈرائیور کی حرکت انشاءاللہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے مسلمانوں کے اخلاق کہاں گئے مسلمانوں کا کیریکٹر کہاں گیا آج ہندو درزی پر اعتبار ہے جو ٹائم لکھتا ہے ٹائم سے پہلے وہ فون کر کر بلاتا ہے صاحب جی تمہارا کپڑا بھول گیا صاحب جی یجمان شیخ صاحب تمہارا کپڑا تیار ہو گیا مسلمان عید کی نماز دس بجے ہو ساڑھے نو بجے بھی کاچے ٹاکتا ہوا ملے گا تم کو سب ہمارے اخلاق ہمارا کیریکٹر ہمارا کردار یہ کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا دو دکاندار تھے ایک دکاندار مومن اور مسلمان کا تھا آج ہم عنوان سے کافی دور ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے کہیں جو ہے باتیں سب باتیں مفید ہیں سب باتیں ہمارے قلوب کو جھجوڑنے والی ہیں انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی موقع ملے گا عنوانوں کو ہم ٹچ کر لیں گے حضرت یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کی بات تھی چمنی کے اندر مالدار بننے کا ہم انشاءاللہ بیان کریں گے دو دکان تھے ایک دکان مسلمان کا اور ایک دکان ہندو بنیے کا تھا ایک تاجر آیا ایک گاہک آیا اور وہ جو ہے مسلمان دکان کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ آٹا دے دو چاول دے دو آٹا بھی تھا چاول بھی تھا اس نے کہا کہ نہ سامنے بنیے کی دکان سے لے لینا اس نے کہا ہے نہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا جاؤ وہاں لے لو تو جب وہ گاہک یہاں سے وہاں گیا بنی کی دکان کے اندر اس نے سودا سل لے لیا اور چلا تو گیا لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اس دکاندار نے اس سے کہا کہ دکانوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو بچوں کو کھڑا آئیے آئیے ہمارے دکان آئیے یہ گوشت دیکھیے دکھاتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں فروٹ سامنے ٹوکرے میں اوپر کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے سیمپل چاول کچھ اور دیا دھوکہ دینا منافق کی جو نشانیاں مسلمانوں کا شعار بن چکا ہے دھوکہ بدماشی اب لے دے کر دعوت و تبلیغ کیا چلے میں نکلے ہو دعوت و تبلیغ سال میں نکلو مسلمان کی ہر آتا نبی کے سنت کا شیوا ہے نبی کی سنت کا نمونہ ہے اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا پانی میں تیرنا خشکی میں سفر کرنا صحرا میں جانا ہوائی جہاز یہ وہ ہے اللہ تیرا چہرہ دائی تیری داڑھی دائی تیرا بول دائی تیری شادی دائی تیری شادیوں کو دیکھ کر ابو حنیفہ کے جنازے کو دیکھ کر کیا لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے کیا مجدد الفسانی کے ان کے جنازے دعوت و تبلیغ کے مجسمے تھے آج ہمارے چلے بیکار ہیں ان کے جنازوں کے سامنے ان کے جنازوں کو دیکھ کر کیا لوگوں نے محمد کا کلمہ نہیں پڑا تھا علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ کر کیا کلکٹر نے کیا جو ہے ٹکٹ وصول کرنے والوں نے آخا کا کلمہ نہیں پڑا تھا شیخ زکری کو کیا جو ہے وہاں کے ٹکٹ دینے والے نے قرض میں ٹکٹ نہیں دیا تھا ان کے چہرے دائی تھے ان کے اعمال دائی تھے کے دائی تھے ان کی انفرادی ان کی اجتماعی ان کی ازدواجی ان کے اولاد کا ایک ایک چیز ان کا جو ہے آقا کی زندگی کا نمونہ تھا فجر سے لے کر اشراق تک مشورے کے نام پر بیٹھے کہیں مسجد نبوی کا ماحول ہے اور باہر جا کر اشراق چھوڑ کر بیڑی سلگائے یہ کون سی نبی کی سنت ہے اعتکاف کو چھوڑنا کون سی نبی کی سنت ہے رمضان کے روزوں کو قضا کرنا